دعوت خطاب دوں گا جناب حضرت مولانا محمد نواز صاحب دام برکاتم العالیہ کو جو ملتان جامعہ قادریہ کے شیخ الحدیث اور بانی ہیں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں الحمد للہ تقاریر کے لیے علماء کرام تشریف فرما ہیں میں اس عظیم مبارک اجتماع میں شرکت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور قائدین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس میدان میں قربانی دینے والے علماء صلحہ کارکن مسلمانوں جنہوں نے قربانی دی اور شہادتیں حاصل کیں اور جیلیں کاٹی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں اپنے قائدین علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی آپ کو اس میدان میں کبھی ہمارے خون کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم دریغ نہیں کریں گے اللہ ہم سب کو ان بزرگوں کے ساتھ وابستہ رکھے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلم